حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑا باندھ رکھا پھر اپنے ہاتھ سے اس کا چارہ تیار کیا تو اسے ہر دانے کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکانوے